ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں بہنوں آج کا عنوان ہے حقوق الوالدین سب سے پہلے والدین کی فضیلت پر کچھ احادیث آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث اس طرح ہے قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم ایو قال ثم بر الوالدین قلت ثم ایو قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم استزدته لزادني رواه البخاري في كتاب الجهاد امام بخاری سبھی صفات کو ایسے کتاب الجہاد میں لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ نمازوں کا اپنے وقتوں کے اوپر پڑھنا وقت داخل ہو جائے نماز فرض ہو گئی نماز کو اپنے اوقات سے ٹال کرنا ادا کرے ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرے پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں سب سے افضل عمل ہے نماز کا اپنے وقت کے اوپر پڑھنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جھا کرنا اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہیں کیا میں نے سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد میں نے نبی سے کوئی سوال نہیں کیا فسکت تو رسول اللہ اللہ صلی تزت ہوں اگر میں مزید سوال پوچھتا تو لذاتے دینی تو آپ میرے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے اس کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور آپ قرآن اور احادیث کے اندر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کہیں اللہ نے اپنی توحید کے بعد اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور کہیں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم یہاں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے نماز کے بعد سب سے افضل عمل دوسری حدیث العباس شاعر کہتے ہیں یہ شاعر تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الجہاد میں لائے اور العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر ہونے سے راوی متہم نہیں ہوتا اور روایت میں شعر و سخن شعر و شاعری قادح نہیں ہے کہ اگر کوئی راوی شاعر ہے تو اس کی روایت نہ لی جائے کیونکہ اللہ تعالی نے شعرا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے وہ شعرا تبن وہ ان کی کل وادی یہی مون وم یا پولون مالا یا فالون کہ شعرا یہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں ہر وادی میں گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی غزل پڑھنے لگتے ہیں ابھی غزل پڑھنے تو ابھی گانا گانے لگتے ہیں ابھی گانا گا رہے تو اب کسی کا قصیدہ پڑھنے بیٹھ گئے ابھی قصیدہ پڑھ لیتے تو جناب علی کسی اور کی تعریف کرنے بیٹھ گئے تو ہر باتی میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو حضرت امام بخاری نے ابو العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ بات کہہ دی کہ اگرچہ قرآن حکیم میں شعرا کی مذمت آئی ہے لیکن وہ کون سے شعرا ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں کچھ شعرا ایسے ہیں جن کی مدد کی گئی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شعر و شاعری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف درست انداز میں کرتے ہیں صحیح انداز میں کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب لکھتے ہیں نعت جب پڑھتے ہیں تو افراد و تفریح سے بچے رہتے ہیں تو ایسے شعرا کی مذمت نہیں کی گئی تو یہ شاعر ہیں اور شعر و شاعری یہ روایت میں قادح نہیں تو ابو العباس شاعر نے کیا کہا سمعت عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد فقال احج والدك قال نعم قال ففيه ما جاهد رواه البخاري في کتاب الجهاد پہلے اس حدیث پر بات کرنا چاہیے ابو العباس شاید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جا سکتا ہوں مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا والدہ تو جہاد میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے یہ بتا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں کہاں اللہ کے رسول زندہ ہے وہ بوڑھے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تو جا ان دونوں میں جہاد کر عام طور پر جہاد کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا جائے بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے اور اب تو عام پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررزم اور دہشت گردی کے مرادف ہے اور جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کا ذہن اسی دہشت گردی کی طرف منتقل ہوتا ہے بخاری شریف کی یہ روایت جو کتاب الجہاد میں ہے بتا رہی ہے کہ جہاد کا صرف وہی مفہوم نہیں ہے کہ میدان جنگ میں مخالفین اسلام سے مقابلہ کیا جائے بلکہ جہاد کی کئی قسم ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور ان کے ساتھ احسان کرنا ان کی خدمت کرنا یہ سب جہاد کے دائرے میں آتا ہے پہلی بات تو یہ معلوم اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی ہے جہاد کتنا بڑا عمل ہے اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے جان جیسی متا عزیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کو وہی سواب مل رہا ہے جو ایک مجاہد کو میدان کارزار میں ملتا ہے اس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کا پتہ چلا اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کو گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے حدیث اس طرح ہے وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى فقال يا رسول الله أردت أن وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من عم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها رواه ابن نصير في كتاب الجهاد حضرت امام نصير حدیث پاک کو کتاب الجهاد کے اندر لائے حضرت معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے پاس میرا ارادہ لڑائی میں جانے کا ہے تو آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ میں جاؤں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا منوم تمہاری ماں ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ ماں ہے کہا کہ میں جی، مت جاؤ فلزم اپنی ماں کی خدمت کرو ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے فلزم تو ماں کی خدمت کر فن جنت تہترا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے تجھے جنت اگر پانی ہے تو ماں کی خدمت کر اس سے ماں کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ بر ماں کی خدمت کی فضیلت کا پتہ چلا گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت ذنبا عظيما فهل من توبه قال اللہ کال حل قال لا قال قال قال من نعم فبر رواه کالا في كتاب البر وسیلہ حضرت امام کتاب البر کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو انی اس سے ایک بڑا گنا گنا ہے کپیلا سرزد ہو گیا ہے تو فہلی من توبہ کیا اس بڑے گنا سے میرے لیے توبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فہل کا منوم ماں ہے تمہاری کہ اللہ کے رسول ماں تو نہیں ماں دنیا سے جا چکی لا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من خالہ تیری کوئی خالہ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں رسول خالہ تو ماں نہیں ہے ماں کی بہن خالہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبر رہا جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر اللہ تبارک و تعالیٰ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے تیرے اس گناہ کبیرت معاف فرما دے گا جبکہ خالہ کا درجہ ماں کے درجے سے کم ہوتا ہے اب بتائیے خالہ کے ساتھ اگر بر اور حسن سلوک اور احسان کرنے کی وجہ سے آدمی کا گناہ کبیرہ ماں معاف ہو سکتا ہے تو ماں کی خدمت کرنے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو آدمی کے کبیرہ گناہ بدرج اولا معاف کر دی جائے یہ تو ماں کے بارے میں روایتیں تھیں باپ کی فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کرتا ہوں پہلی روایت واحد عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والد عمر رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول حضرت صدی وسیلہ کے اندر حضرت میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سمجھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی نیکیاں تو بہت ہیں آدمی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ان اپرل بری نیکیوں میں کی سب سے بڑی نیکی سب سے بڑی نیکی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اپرل بری ان رجلکی ابھی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ بیٹے کو یہ پتا لگاتے رہنا چاہیے کہ میرے باپ کے دوست کون کون ہیں اور باپ کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے دوست غلط اتوار و آداد کے نہ ہوں اس لیے کہ بچہ باپ کے دوستوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ باپ کے سرکل میں کتنے لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں تو باپ کو چاہیے کہ اپنا سرکل اچھا رکھے اپنے دوستوں کو اس طرح منتخب کرے کہ وہ سب کے سب اچھے ہو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ شعر غالباً اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں شاعر کہتا ہے انل مر تصحب الارض فترضى مع بالمکاری بولتا ہے آدمی سے نہ پوچھو اس کے دوست سے پوچھو اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی ابتدا کرتا ہے تم کسی قوم کے اندر ہو تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ اس لیے کہ اگر ردی کو خراب کو دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے ردی اگر ردی آدمی کو اپنا دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے ارد گرد غلط لوگ ہیں تو غلط اثر لے گا تو باپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے دوسری طرف بیٹے کو باپ کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بیٹا اولاد اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی بتایا ہے اتنی بڑی نیکی اللہ باپ کی فضیلت پر ایک اور حدیث نبی اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رزل رزل ربی فی رزل والی ربی فی سخت ال رواح ترمزی فی کتاب البری وسیلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں یعنی اگر باپ خوش ہے تو ایسے بیٹے سے اللہ خوش ہے اور اگر باپ نہ تو باپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اتنا پیسہ لگے گا اپنے آپ کو اگر اسے بیچنا پڑے گروی رکھنا پڑے تو باپ اپنے آپ کو گروی رکھنے سے نہیں چکے گا بچہ رات بیمار ہو گیا رات بھر ماں کو بھی نیند نہیں آئے گی باپ کو بھی نیند نہیں آئے گی اور باپ کی ذمہ داری تو باہر کی ذمہ داری ہے بھاگے گا دوڑے گا اس آدمی سے کہے گا کچھ پیسوں کی کمی ہے ذرا کچھ پیسے مہیا کرو اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا میرا بچہ بیمار ہے چل کر کے دیکھ لیجیے اس کو کیا ہو گیا ماں باپ دونوں کو نیند نہیں آئے گی بڑی قربانی ہوتی بڑی قربانی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ان قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی خوش ہے تو رب خوش ہے باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے آئیے پہلے درجات متعین کر لیتے ہیں ماں اور باپ والدین میں درجہ کس کا بڑا ہے روایت اس طرح ہے وان حکیم ان ابی ہی قال قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال ثم ابا حضرت حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں کون میرے حسن صحابت کا زیادہ مستحق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کہا کہ تیری ماں کہا کہ اس کے بعد کہا کہ تیری ماں کہا اس کے بعد کہا باپ پھر اس کے بعد اس کے جو قریبی ہے پھر اس اس کے بعد سے جو قریبی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے جو کتاب البری وسیلتی والا ترمزی کی ہے حضرت حکیم سے کہ ماں کے درجات باپ سے تین گنا بڑھے ہوئے جہاں تک ادب و احترام کا معاملہ ہے ادب و احترام تو دونوں کا کیا جائے گا لیکن درجے میں ماں باپ سے تین گنا بڑھی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ تین کام ایسے کرتی ہے اپنی اولاد کے تئیں کہ باپ وہ تین کام نہیں کر پاتا نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تھک تھک کر کے اس کو اپنی پیٹ میں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو تکلیف رہتی ہے پھر اس کے بعد دو سال مدت رضاعت کو پوری کرتی ہے اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے بچے کا گوشت گوشت اس کے خون سے تیار ہوتا ہے اس کا خون دودھ میں منتقل ہوتا ہے اور دودھ بچے کی غذا بنتا ہے تو ان تین چیزوں میں ماں منفرد ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا تین درجہ باپ سے بلند کرا ویسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑھ گیا تو اب صرف ماں ہی کی عزت کرنی ہے باپ کا احترام نہیں کرنا ہے باپ کا ادب نہیں کرنا ہے ادب و احترام دونوں کا کرنا ہے ایک سب سے عجیب حدیث رول والدین کے تعلق سے میں آپ ہاں، حضرات کی گوشت گزار کر دوں بڑی عجیب ہے اس کو امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب المان ملا ہے راوی حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جن سے وہ روایت منسوب ہے کہ مدری کے رکو مدری کے رکات ہے یا نہیں ہے رکو کا پانے والا رکات کا پانے والا ہے یا نہیں ہے یہ روایت حضرت ابو بکرا کرتے ہیں انہی سے یہ روایت روایت اس طرح ہے وہاں ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر کل ذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا حقوق الوالدین فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات رواه البيهقي في شعب الايمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آدمی کوئی بھی گناہ کرے زنا کرے چوری کرے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے دنیا کا کوئی بھی پاپ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں سزا نہیں دیتا بلکہ آخرت میں حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جنوبی یغفر اللہ منہا ما شاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو بخش دے دنیا میں اس کو سزا نہ دے اس گناہ کے مرتکب کے اوپر عذاب نہ نازی کرے اللہ حقوق الوالدین مگر ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سزا دنیا میں جب تک نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی اپنی آنکھوں سے اگر مشاہدہ مشاہدہ کرنا چاہو تو کر کے دیکھو ماں باپ کے نام کو اس کو اس کے سزا جب تک دنیا میں نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی موت سے پہلے اس کو اللہ سزا ضرور دے گا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی پیٹ کے اوپر لادا اور اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے کافی دور لے جا کر کے چھوڑا ہے اور کہا کہ اب یہیں پڑے رہنا ادھر سے اب گھر کی طرف لوٹ کر کے مت آنا ہونا ٹانگے توڑ دوں گا کہا کہ بیٹے میرے اوپر ایک اور احسان کر ایک اور احسان کر کہا کہ کیا کہا کہ تھوڑے یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ان حدیثوں کے بعد اب ہم آیا کے قرآن کی طرف پلٹتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد کروایا اللہ تبارک و نے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قضا کے بعد ربوبیت کا تذکرہ آیا یہ قابل غور ہے قابل غور ہے تم اپنے آپ کو رب کا بندہ مانتے ہو رب کا مربوط مانتے ہو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تمہیں پالتا ہے تو تمہاری نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ ربوبیت کبرا کا مالک ہے اور ماں باپ ربوبیت سگا کے مالک اللہ رب اکبر ہے ماں باپ رب اصغر ہے اب یہیں پر حقوق کی دو قسمیں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو پیدا کرتا ہے لیکن ایسے مٹی سے بنا کر کے اسے پہاڑ کے اوپر نہیں ڈال دیتا بلکہ بندوں کی تخلیق کا ذریعہ ماں باپ کو بناتا گویا کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ہیں اللہ تبارک و انہی کے ذریعے اپنی تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے یہ اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے مظہر ہیں تو اللہ تو جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے جو چھوٹا ہے اس کا حق کم ہے لہذا اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے بندوں کے حقوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مقدم ہے یہ پہلی بات معلوم ہوئی اچھا اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتا دیا گیا ارے ماں باپ کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے بندوں کیوں حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ تمہیں پالتے ہیں تمہاری پرورش کرتے ہیں اسی طرح تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ تمہیں خلق کرتا ہے اور تمہیں پالتا ہے تو بڑا پالنے والا تو وہ چھوٹے پالنے والے یہ لہذا ایک حق اللہ کا ایک حق ماں باپ کا لیکن اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھتا ہے ماں باپ کے حق پر اللہ کا حق بڑھا اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا بتا دیا گیا وہ قدر ربو کا یہ ربو کا لانے میں یہ فلسفہ ہے اللہ کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے یہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ تو رب اکبر کا حق ہوا رب اصغر کا حق بتایا جا رہا ہے وہ بلوانی ماں باپ کے ساتھ اس نے سنؤ یوں حق کی دو قسمیں معلوم ہوئی یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا حق کس کا اللہ کا اس کے بعد ماں باپ کا اور حقوق میں اللہ کے سب سے بڑا حق کون سا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے ویسے بھی عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں ایک دور ہے بچپن کا ایک دور ہے پچپن کا کیا ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے پچپن کا بالفا سے دیگر قرآن حکیم کی زبان کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے یہ قرآن حکیم کا انداز ہے بولنے کا اللہ من من من ضعف ضعف ثم ثم جعل جعل بعد بعد ضعفا خالف جارا ذورفن قوتہ یا کہیں کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے یہی یہ بات بھی ملا لو کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی انتہا بھی جہل ہے انسان ابتدا میں بھی جاہل ہے اور انتہا میں بھی جاہل ہو جاتا ہے قرآن نے تو یہاں بتا دیا کہ انسان کی ابتدا کمزوری ہے اور انتہائی کمزوری ہے یہ کہا ہے کہ انسان کی ابتدا جہل ہے اور انتہائی جہل اللہ نے فرمایا لا تعلمون رنمون کہ اللہ کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے لا تعلمون شہید انسان کی ابتدا چہل ماں کے پیٹ سے علم لے کر کے نہیں آتا اس کی ابتدا چہل اور ایک جگہ فرمایا یہ بڑھاپے کی حالت ہے تاکہ وہ علم کے بعد پھر لا علم ہو جائے انسان کی ابتدا کمزوری انتہا کمزوری انسان کی ابتدا جہل اور انتہا بھی جہل پہلے دور میں بچہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ کبھی ہوتے ہیں بچے کی کمزوری کے دور میں ماں باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے بچے کے بچپن میں اب یہ جو بچے کے بچپن میں جوان تھے کبھی تھے یہ جب بچپن میں گئے بچپن کا خیال رکھو لحاظ کرو اور ان کے ساتھ ان ایام کے اندر سلوک کرو اور اللہ نے فرمایا جزا احسان احسان احسان کا پتا احسان تو تم ہو گئے دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کو بلا دے آئے کریمہ کا ایک نقطہ یہاں سے آج لے کر کے گا میں نے جب قرآن حکیم کے اس نقطے کے اوپر اس ترتیب کے اوپر غور کیا تو بدن کے روپ پہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کتنی حکمت ہے کتنی عظمت ہے اور کیا بولنے کی سٹائل ہے اللہ خود پر کوئی انسانی کلام اس طریقے کا نہیں ہو سکتا انداز دیکھیے آگے دیکھیے لوگا اند کل کی بارا آہا دھوما اور ہوا ان میں سے ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ یا دونوں کو ایک کو پہلے کیوں لایا گیا دونوں کو بعد میں کیوں لایا گیا پہلے یوں کہا جاتا کہ دونوں دونوں مل جائے تو خدمت کرو لیکن یہ کہا گیا کہ ایک ملے کیوں اس لیے کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے تو دونوں مل کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا بھی بڑا غم ان کے اوپر آ جائے تو ایک دوسرے سے کہہ کر کے غموں کو ہلکا کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے بڑھیا کیا بولتی ہے بڑھیا یہ بولتی ہے بچے پتہ نہیں کیسا سلوک کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اس طرح ایک دوسرے سے بات کو اور غموں کی باتوں کو ذکر کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں اس طرح ان کا غم بٹ جاتا ہے دکھ بٹ جاتا ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے لیکن اگر وہ تنہا ہو تو ماں تنہا ہو باپ تنہا ہو غم بانٹنے کہاں جائے باپ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے ماں اندر اندر گھٹتی رہتی ہے اپنے جذبے کا اظہار کرے تو کسی کا اپنا غم سنائے تو کسی سنے سننے والا تو چلا گیا تو اس حال میں تنہا اور منفرد ہونے کی حالت میں چاہے باپ ہو یا ماں ہو دونوں خوشنی سلوک کے زیادہ مستحق ہے قرآن حکیم نے ہاتھوں لا کر کے انسانیت کے جذبے کو ابھارا ہے کہ خبردار دونوں رہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے لیکن ان میں سے کوئی تن تنہا تمہیں مل جائے تو تن تنہا یہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق کیا کلام ہے کیا بات ہے اس وقت یہ اللہ ہی بول سکتا ہے یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو تمہیں بڑھاپے کی حالت میں ماں مل جائے یا باپ مل جائے اس حالت میں وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے دونوں میں سے ایک دونوں مل جائے تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے بعد پانچ احکام دیے گئے دو احکامات سلبی ہیں اور تین احکامات ایجابی ہیں سلبی احکام فرار اف اف کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ اذیت کی سب سے ادنا قسم ہے اس کو اور واضح طور سے میں سمجھا دوں اف کا تو آپ نے کیا مطلب سمجھا اس کو میں ذرا کھول کر کے بیان کر دوں بچہ کہیں بھی سنڈاس کر دیتا ہے کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے وہ نہ دیکھتا ہے کہ گدے پر بیٹھا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتا میں قالین کے اوپر بیٹھا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتا میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ کی گود پہ بیٹھا ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان کی گود پہ بیٹھا ہو نہ زمان دیکھتا ہے نہ مکان دیکھتا ہے کہیں بھی حق دیتا ہے کہیں بھی زنگار کر دیتا ہے کہیں بھی پیچھا کر دیتا ہے ماں باپ مسکرا کر کے اس کی اس گندگی کو صاف کرتے ہیں ان کے اوپر گندگی کا صاف کرنا گھر کے اندر تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے سفر کے اندر بھی پیشاب پاخانے کو صاف کرنا ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں اس کو مصیبت نہیں سمجھتے اب بچپن کی حالت میں تمہارے ماں باپ بھی کہیں اگر سنڈاس کر دیں کہیں پیشاب کر دیں کیا کر دیا پیشاب کر دیا تھوڑا اٹھ کر کے آگے چلے جانا چاہیے تو اس طریقے سے یہ اف بولنا ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا پسسو آتا ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا کیا گندگی کر کے بیٹھ جاتے اجازت نہیں ہے فلا تک اللہ تمہاری گندگی صاف کرتے ہوئے تو ان کی پیشانی پر بل نہیں ہے ان کی گندگی صاف کرتے ہوئے تمہاری پیشانی پر بل آ جائے یہ کہاں کا احسان ہے انہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے ٹھنڈی سانس بھی کھینچ نہیں سکتے خندہ پریشانی کے ساتھ ان کی گندگی صاف کرو ورا ٹنہ یہاں ایک نقطہ اور ہے کہ ایک طرف جوانی کے جذبات ہیں دوسری طرف بڑھاپے کے تجربات ہیں جذبات اور تجربات کا کبھی کبھی تصادم ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے جذباتی انداز میں بولتا ہے صحیح ہے باپ کہتا ہے پوری زندگی گزر گئی سر کو گرم چکتے ہوئے بیٹے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اس طرح ایک طرف جوان بیٹے کے جذبات ہیں دوسری طرف ماں باپ کے تجربات ہیں کبھی کبھی بیٹے کے جذبات اور ماں باپ کے تجربات میں تصادم ہو جاتا ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس صورت میں حکم یہ دیا گیا کہ اگرچہ ان کی بات غلط ہو تو تمہیں انہیں ڈانٹنا نہیں ہے اپنی آواز اونچی نہیں کرنا ہے تمہارے جذبات ماں باپ کے تجربات کے مقابلے میں پست ہو جانے چاہیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹو بلا تنہر ہوما یہ دو جملے اور دو احکام سلبی ہیں ایجابی احکامات تین ہیں وکل لہما کو لن کریما ان سے بات کرو تو کریمانہ کے ساتھ یہ کال کریم کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی الگ الگ تفصیلیں کی انگریزی والا بولتا ہے ان دا ایکسلنٹ مینر بہت ہی عمدہ انداز میں بات کرو ایکسلنٹ مینر ہونا چاہیے اچھا اور اس کو واضح طور پر سمجھ لیا جائے بیٹا ادھر آنا جی ابو آتا بیٹے ادھر آیا جی امی آیا تو ماں باپ کا نام لینے کے بجائے جی ابو اور جی امی کہہ کر کے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا یہ ہے وہ لہما کو کریما ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ ادب کے ساتھ جی امی اور جی ابو کہا جائے ایک مطلب تو قول کریم کا یہ ہے ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ قول کریم کا مطلب کل ابدل اچھی تفصیل کی ہے عربی والے کیا کہا کہ جیسے ایک غلطی کرنے والے غلام کی بات ہوتی ہے ایک سخت دل اور سخت زبان آقا کے سامنے کسی غلام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کا آقا انتہائی انتہائی زبان ہو انتہائی سنگ دل ہو بڑا چارے ہو بڑا سخت ہو تو ایک غلطی کرنے والا خادم غلطی کرنے والا نوکر بطور خاص غلطی کرنے والا غلام کس انداز سے بات کرے گا بہت غلطی ہو گئی بہت زیادہ غلطی ہو گئی میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو ایک تو یہ بدلوار ہے اور دوسرے سخت دل ہے جھوٹے سے مارتا بہت مارتا ہے تو جس طریقے سے سخت دل اور سخت زبان آتا کے سامنے غلطی کرنے والے غلام کا کلام ہوتا ہے ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کے وقت انداز اختیار کرو کلام کا یہ تو رہی قول کریم کی تفسیر جو پہلا ایجابی حکم ہے دوسرا ایجابی حکم وفیز لحما جرا من الرحمہ تم ذلت کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھو پست رکھو کیسے مرغی کو دیکھا مرغی چنتی رہتی ہے اس کے ارد گرد اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے چکنز وہ چنتے رہتے جیسے ہی مرغی کو احساس ہوتا ہے کہ میری دشمن چیل قریب آ گئی ہے فوراً خطرے کا احساس کر کے ایک قسم کی آواز نکالتی ہے سارے چوزے خطرے کے اس الارم کو سن لیتے ہیں اور جلدی سے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر کے سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے یہ استعارہ ہے ماں باپ کے لیے جناب اس طرح اور اپنے بازوؤں کے اندر خطرے کے وقت تکلیف کے وقت لے لیتی یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور ایک کہیں اور میں نے پڑھا تھا کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اڑتا ہے برابر لیکن جب اترتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر اترتا ہے تو جب بلندی سے کو سمیٹے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے آؤ کیا انداز ہے کیا بات ہے کیا کلام سبحان اور اس کے بعد رحمت کی قید لگائی کہ تم ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو یہ سلوک رحمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اللہ آساس رحمت القلبیہ دل میں تمہارے رحمت کے جذبات تو ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی بنیاد رحمت قلبیہ کے اوپر ہو اس لیے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا ہے انہوں نے جو تمہاری پرورش کی ہے رحمت قلبیہ کی بنیاد پر کی ہے لہذا احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے ریاکاری کی وجہ سے تم ان کے ساتھ حسن سلوک مت کرو رحمت قلبیہ کی بنیاد پر کرو تو یہ اور مسئلہ یہی ختم نہیں ہوا تیسرا ایجابی حکم یہ ہے کما سبیرا اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو کہ اے اللہ اگر ان سے کچھ کوتا ہو گئی ہے تو ان کی کوتاوں کو معاف کرنا اگر وہ شرک کے اوپر ہے تو بڑے ادب سے ان کے سامنے شرک کی مذمت کی جائے اور انہیں شرک سے دور رہنے کی تلقین کی جائے اور اگر وہ موحد ہو جائے تو ان کی ہر بات آپ مانیں سوائے اس کے کہ کوئی ایسا حکم دے جس میں معاشیت خالی تھی ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ان سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو تمہارا فرق اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اسی طرح اشارہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اس لیے کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کس بنیاد کی طرف وجہ سے کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ رحمت قلبیہ کی بنیاد پر ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں والدین کے شکریہ کو جوڑ دیا یہاں اپنی توحید عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کو جوڑ دیا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے والدین کے شکریہ کو جوڑ دیا کہاں ہے وہ سرحکم ہے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَحْمَنَا لَا تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ اور عجیب بات تو یہاں ایک میں نے اور دیکھی لکمان کے واقعے میں جب اپنے بچے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں ایک بہت قابل غور بات ہے اللہ نے فرمایا وہی انسان نکتا کیا ہے لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں فوراً وہ سید انسان کہا گیا کہ تو میرے لکمان نے نصیحت کی تو اللہ نے وسیعت کر دی اور نصیحت کم درجے کی ہوتی ہے بالمقابل وسیعت کے وسیعت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے لکمان میرے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت کر رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا حق ادا کر رہا ہے اب میں تیرا حق ادا کرتا ہوں تیرا حق ادا کر تو نے میرا حق ادا کر دیا اب میں تیرا حق ادا کرتا ہوں تو نے نصیحت کی تو میں وسیعت کرتا ہوں وہ غصے میں انسان ابھی والی تھی اور وسیعت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے ایک نقطہ یہ اب آخری بات یہ ہے کہ وہی لڑکے غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں وہی بچے وہی اولاد ماں جو کرا کرتی رکھتی ہے جن اولاد کی ماں باپ نے صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے اگر قرآن حکیم کا پہلا پارا ہی ترجمے کے ساتھ دیکھ جاؤ تو یہ بات تم پر منکشف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ موت آئی تو اپنے بچوں کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں اب تم تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لی ابی اذ بنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد و کیا بات ہے جب موت قریب آئی تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بچوں میرے پاس کس کی عبادت کرو گے کہا کہ آپ کے معبود کی اور کس کی الہ کا اس لیے کہ حضرت یعقوب نے سمجھایا تھا زندگی بھر ان کو تعلیم دی تھی زندگی بھر کی پوجا کس کی کرنی ہے اللہ کی عبادت کس کی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر تم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو گے تو یہی بچے آگے چل کر کے مستقبل میں تمہاری عزت کریں گے تمہارا اکرام کریں گے اگر ان کو تم بغیر نکیل کے اونٹ کے طرح چھوڑ دو گے تو یہ تو جس طرف چاہیں گے چلے جائیں گے جہاں چاہیں گے منہ مار دیں گے اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا اور ان کے عمل کے اندر تمہارے تعلق سے کوئی حسن نہیں ہوگا یہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے یہ چند باتیں حقوق الوالدین کے تعلق سے تھیں اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ تفریح رکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حدین ابھی ہم لوگ حقوق الوالدین کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سن رہے تھے اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ وہ ایسے ہی نکات کا کل جمعہ کا موضوع قلب یعنی دل قرآن مجید کی روشنی میں ہوگا اور انشاءاللہ بعد نماز تراویح صحیح طلاق